حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام سے قبل اپنے پاس موجود بہترین خوشبو لگاتی تھی حتیٰ کہ میں اس خوشبو کی چمک آپ کے سر اور داڑھی مبارک میں دیکھتی تھی سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار سات سو دو